اوفوا الكيل ولا ولا ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم تبخسوا الناس أشياءهم تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين نا پورا بھرا کرو کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو بے باکی کے ساتھ زمین پر فساد مچاتے نہ پھرو اس رب کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے نابطول میں کمی کی ممانعت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ناپتول درست کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں ڈنڈی مارنے اور ناپتول میں کمی کرنے سے روکتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی چیز ناپ کر دو تو پیمانہ بھر کر دو اس کے حق سے کم نہ کرو اسی طرح دوسرے سے جب لو تو زیادہ لینے کی کوشش اور تدبیر نہ کرو یہ کیا کہ لینے کے وقت پورا لو اور دینے کے وقت کم دو دین لین دونوں صاف اور پورے رکھو ترازو اچھی رکھو جس میں تول صحیح آئے بٹے بھی پورے رکھو تول میں عدل کرو ڈنڈی نہ مارو کم نہ تولو کسی کو اس کی چیز کم نہ دو کسی کی راہ نہ مارو چوری چکاری لوٹ مار غارت گیری رہزنی سے بچو لوگوں کو ڈرا دھمکا کر خوف زدہ کر کے ان سے مال نہ لوٹو اس اللہ کے عذابوں کا خوف رکھو جس نے تمہیں اور سب اگلوں کو پیدا کیا ہے جو تمہارے اور تمہارے بڑوں کے رب ہے یہی لفظ سورہ یاسین کی آیت نمبر باسٹھ ولقت لقت کم جب کثیرہ میں بھی اسی معنی میں ہیں